حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عمر بن دینار نے ان سے تاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ٹھہرایا اور شام والوں کے لیے جحفہ یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں تاکہ مکے کے لوگ مکے ہی سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انتیس